رحمت الہی کی شان ذرا محبت کی آنکھیں کھولیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں نمبر ایک جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک بات لکھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے وہ بات یہ ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اللہ اللہ اللہ میرا رب بہت رحیم ہے بہت رحیم ہے بہت رحیم جب گناہوں کے بعد مسجد جانے کی توفیق ملے تب سوچیں کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور رحیم ہے کہ اپنے مجرم کو اپنے گھر آنے کی اجازت اور توفیق دی لوگ تو ٹانگیں توڑ دیتے ہیں مگر یہاں مجرم کو اپنے گھر میں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت اللہ اللہ اللہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سو رحمتیں ہیں ان سو میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا ہے اسی رحمت کے سبب جنات انسان مویشی اور حشرات آپس میں نرمی اور محبت کرتے ہیں اور اسی کے سبب وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر رکھی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے ساری مخلوق زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک صرف ایک رحمت کے بل بوتے طرح طرح کی محبتوں خدمتوں اور تعلقات سے سرشار ہے ہر ماں کی بچے سے محبت اولاد کی والدین سے محبت خاون بیوی کا پیار اور معلوم نہیں کیا کیا یہ ہوئی ایک رحمت اور جب قیامت کے دن ننانوے رحمتیں ٹھاٹھے ماریں گی تو پھر ساری مخلوق کہہ اٹھے گی بے شک اللہ تعالی بہت رحیم ہے بہت رحیم ہیں بہت رحیم اور مہربان نمبر تین اگر مومن اللہ تعالیٰ کی سزا کو جان لے تو کبھی جنت کی توقع نہ کرے اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان لے تو کبھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو کوئی شک نہیں عظیم مالک شدید العقاب ہے سخت سزا والا سخت پکڑ والا قارون زمین میں دھنستا جا رہا ہے دھنستا جا رہا ہے توبہ توبہ فرعون روز آگ میں جلایا جاتا ہے نہ آگ ختم ہوتی ہے نہ درد ختم ہوتا ہے اور نہ عذاب ختم ہوتا ہے وہاں کے خزانے ختم ہونے والے نہیں مگر رحمت بھی تو ایسی کہ ادھر توبہ اٹھی نہیں کہ ادھر سے رحمت موسلا دھار برستی ہے ایسی رحمت کے کافر کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کفر پر مرنے کے باوجود جنت کی امید کرنے لگے اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی